اصلاح نفس کا نقطۂ آغاز بس اسلام کو جس طرح اور جس حد تک میں نے سمجھا ہے اس کی روح سے اصلاح کا نقطہ آغاز آدمی کا یہ احساس ذمہ داری ہے کہ اپنے بھلے اور برے یا اپنی اصلاح اور اپنے بگاڑ کا ذمہ دار میں خود ہوں جس دن یہ احساس انگڑائی لیتا ہے اس دن انقلاب سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے اور جب تک یہ احساس سن ہوا رہتا ہے ایمان و اخلاق کے لحاظ سے آدمی پستی کے گڑے میں پڑا کروٹیں لیتا رہتا ہے اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر اسی حالت میں برباد ہو جاتی ہے اور آخری لمحے انسان کی روح پیشما فریاد کرتی ہے اے خدا کیوں نہ تو نے مجھے مزید عرصہ کی مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا شیطانی قوتیں اس ذمہ داری کو صلاح رکھنے کے لیے بڑی جتن کرتی ہیں وہ نفس کو کئی کی اقسام کے منشی مشروب پلاتی ہیں اور افیون گھول گھول کر بڑے خوش نما فنجانوں میں پیش کرتی ہیں جب تک یہ احساسی افیون زندہ ہے رہتا ہے آدمی اپنی کمزوریوں اپنی غلطیوں اور اپنے نکارہ پن کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا رہتا ہے سارے قصور اسے دوستوں ساتھیوں گھر کے لوگوں جماعتی رفقہ معاشرتی ماحول اور سیاسی نظام ہی میں نظر آنے لگتا ہے وہ ہمیشہ ان خطوط پر سوچتا ہے کہ اگر فلاں ایسا نہ کرتا تو میں پستی میں نہ گرتا اگر یوں نہ ہوتا ہوا ہوتا تو میں وہ اور اچھائی میں پا لیتا اگر حالات ایسے اور ایسے نہ ہوتے تو مجھے موجود اور روش اختیار نہ کرنی پڑتی اسی ذہن کے ساتھ دنیا کا ہر مجرم سوچتا ہے اور اور اور وہ قتل چوری جیب تراشی زناک کے جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری خارج میں کسی دوسرے کے سر ڈالتا رہتا ہے احساس ذمہ داری کے سن ہونے کی صورت میں دوسری سمت آدمی اپنی اصلاح و تعمیر کا مطالبہ تمام تار دوسروں سے کرتا ہے وہ بظاہر اس بات کا حریث بنتا ہے کہ مجھے نیک ہونا چاہیے اور میری سیرت کو بڑی آل بڑے اعلیٰ معیار پر پہنچنا چاہیے مگر ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ یہ یہ دوسرے لوگ معمار بن کر اس کی شخصیت کی عمارت کو اٹھائیں دوسرے ہی اینٹیں ڈھوئیں دوسرے ہی گارا بنائیں دوسرے ہی رد سے رات سے رکھیں اور وہ کھڑا دیکھتا رہے کہ اس کی زندگی کا حسین و جمیل کثر تیار ہو رہا ہے دوسرے اس سے اخلاقی تقاضے منوائیں دوسرے اس کے اندر شعور اتاریں دوسرے ہی اس کی قوت ارادی کو پاؤں پر کھڑا کر دیں اور دوسرے ہی اسے اچھے عمال پر مجبور کر دیں کوئی ہلکا درس اس کے اندر قرآن کی محبت بھر دے کوئی تربیت گاہ اس کی نماز میں روح خشیر ڈال دے کوئی اجتماع اس کے جذبہ اثار کو رویہ عمل لے آئے کوئی اسے اونچی فضاؤں میں اڑا لے جائے پھر جب اس کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو وہ یہ سوچتا ہے کہیں کوئی خرابی ہے اور درس و تلقین میں کوئی خرابی ہے کسی نظام و تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کسی تنظیم میں کوئی قصور ہے کسی طریقہ کار میں کوئی خلل ہے نظام مساجد میں فطور ہے طبقہ علماء میں بگاڑ ہے سرے سے نظریہ دین میں کمزوری ہے یا اسلام وقت سے پیچھے رہ گیا ہے وہ ہر جگہ خرابی تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے مگر اسے اپنے اندر کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا اسے معلوم نہیں کہ اس کے اندر کا انسان دنیا اور مافیا سے غافل پڑا سو رہا ہے وہ پریشان ہو کر اپنی کتاوں کا الزام دوسروں پر ڈالتا ہے وہ بڑی مہارت سے تنقید کرتا ہے کہ اس کی تنقید بڑی دلچسپ شاہ کی ہوتی ہے کہ جو کوتاہی خود اس کے اندر سے بڑھ کر پائی جاتی ہے اسی کی نشانی نشاندہی وہ دوسروں میں بڑے زور شور سے کرتا ہے وہ اگر اخلاقی ارتقا میں خود سست روی ہوگی خود سست رو ہوگا تو وہ دوسروں کی سستی ارتقا پر گرفت کرے گا وہ اگر خود تشدد پسند ہوگا تو وہ دوسروں پر تشدد کا الزام تھوپے گا وہ اگر خود لین دین کے معاملات میں عدم انصبات کا شکار ہوگا تو وہ دوسروں کی ہر بھول چوک پر خیانت کا لیبل لگائے گا اس کا اپنا معیار زندگی اکثر اگر مصرفانہ ہوگی تو وہ دوسروں کی معتدل روش کو بھی مبالغہ امیز طریق سے تبذیر کے ذریعے عنوان رکھے گا وہ خود اگر بعض دینی تقاضوں کا پورا کرنے میں ڈھیلا پن گیا تو این انہی تقاضوں کے بارے میں دوسرے بہتر لوگوں کو نکارا ثابت کرے گا وہ اگر خود موصلہ کے نام پر بڑے بڑے اصولوں میں لچک پیدا کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کو بے اصول ثابت کرنے میں پورا زور لگائے گا وہ جب خود ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا تو ساری دنیا کے قتل کا ماتم کرے گا وہ جب خود الحید کا عالم گوا چکے گا دوسروں کے اندر کی روح اخلاص کی بربادی کا نوحہ کرے گا اور خود جس مرلے پر آ کر اعلیٰ نصب العین کے لیے ادنا ذاتی قربانی دے کر دوسروں سے فراغ دلانا تعاون کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا تو دوسروں کی تنگ دلی اور بے لحاظی کا دکھڑا سنائے گا انسان کا آخر حربہ یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں کی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے جبریہ کے فلسفے کی آڑ لیتا ہے ہر دور میں ایسے لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے اپنی پستیوں کا ماتم کرنے کی بجائے تقدیر کا ماتم کیا ہے خصوصاً جب بھی کسی بندہ حق نے دعوت اصلاح دی تو جمود پسند انصر نے اسے بگاڑ کی ذمہ داری خدا کی معیشت پر ڈالنے کی کوشش کی اور اپنی بھی عمل اور بد عمل میں مگر رہنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر خدا کو پسند ہو کہ ہم کریں تو جبر قوت سے ہمیں سیدھی راہ پر ڈال سکتا ہے لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم بندگان مجبور کیا کر سکتے ہیں حافظ شراز نے اس ذہنیت کا شیر کے آئینے میں یوں پیش کیا ہے در کوئی نیک نامی مارا گزر نادارن گر تو نامی پسندی تغیر کسارا انسان اپنا کیس بڑی خوبی اور مہارت سے مرتب کرتا ہے وہ ہزار جرائم کا ذمہ دار ہونے کے باوجود ایک مظلوم مدعی بن کے انسانیت کی دالت میں آتا ہے اور نہ جانے کس کس کو مدعا علیہ بنا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے وہ خود میں ہر حال میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہر حال میں اس کی لغزشوں ہر حال میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہر حال میں اس کی لغزشوں اور ویشتوں اور نامعقول حرکتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے پاس اپنے لیے بڑے الاؤنس ہیں بڑی رعایتیں ہیں بڑی چھوٹ ہے بڑی افو کارائیاں ہیں مگر دوسروں کے لیے اس کے جذبات کا حملہ بھی سنگین ہوتا ہے اس کی زبان بھی بڑی درشت ہوتی ہے اس کا استدال بھی بڑا زوردار ہوتا ہے اس کی کسوٹیاں بڑی درشت ہوتی ہیں اور وہ اس کی کسوٹیاں اور معیارات بھی کڑے ہوتے ہیں انسان عالم فریبی میں ہی ہوتا ہے خود فریبی کا بھی استاد واقع ہوا ہے مگر یہ ساری عالم فریبیاں اور خود فریبیاں اسی دنیا تک ہیں آخر کار اسے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں کوئی فریب نہ چلے گا اور سارے فریبوں کی عملی کھل جائے گی اور اسے اپنے نفس کا ذمہ دار آپ ہوتے ہوئے جواب دہی کرنی ہوگی یہ سارے احوال و قوائف اور یہ گناہ گو نفسیاتی تجربے جن سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے بعض عمر کی علامت ہے کہ اس کے اندر اس کی جو مسئلہ کیا گیا ہو وہ سو رہا ہے اس کا احساس ذمہ داری سن پڑا ہے اس باطنی مسئلہ مسلح طاقت کو پیدا کرنے کے لیے دعوت انبیاء گونجتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہر فرد انسانی نے جو کچھ خیر اپنے لیے سمیٹا وہی کچھ اس کے پلے پڑنے والا ہے اور جو کچھ شر اس نے فراہم کیا اس کا وبال اس کو بھگتنا ہے دوسروں کی بلائی اس کی برائی کا زالہ نہیں کر سکتی اور دوسروں کی برائیاں اس کی بلائی کی ریتیا میٹ نہیں کر سکتی یہاں تک کہ قانون یہ ہے کہ ہمارے عمال ہمارے لیے اور تمہارے عمال تمہارے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا کھاتا الگ الگ کھل رہا ہے آخرت کے بنک میں جو کچھ کسی کا جمع ہے اس سے کوئی دوسرا جیلی چیک پر میں برامت نہیں کر سکتا اور جس کا کھاتا خالی ہے وہ کسی دوسرے کے کھاتے سے کوئی حساب منتقل نہیں کرا سکتا آدمی کی سیرت کی تجوری میں وہی مال داخل ہوتا ہے جو خود اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو اور دوسروں کی بھلائی اس کے سرمائے میں اضافہ نہیں کر سکتی نہ دوسروں کے ہی کھاتوں پر تنقید کر سکتی ہے نہ اس کا حصہ دار ہوتا ہے یہی حق ہے کہ جسے قرآن نے یوں بھی بیان کیا ہے جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے ذمہ داری کی حص جس دن چونک اٹھتی ہے تو آدمی اس دن زندگی کی کھیتی کو رخیز بنانے کے لیے ایک کسان کی طرح پھونڈا کندھے پر ڈال کر نکل پڑتا ہے وہ اپنا اپنی شخصیت کے ٹیل میں میدان میں ہل چلاتا ہے وہ مستحکم شدہ غلط عادات کے ٹیلے توڑتا ہے اور باطل تصورات کی جھاڑیاں اکھیڑتا ہے اور الہامی تعلیم کا پانی پیتا ہے اور حسن نیت کا بیج بوتا ہے یہاں تک کہ کردار کی ایک فضل لہلاتے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ اس پر سعادت و کرامت کے برگوبار آتے ہیں پھر جب فصل تیار ہو کر آخرت کے کلیان میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی ہو جاتی ہے تو وہ حیات دوام کے لیے خطے بھر لیتا ہے ٹھیک ہے انبیاء کی صحیح اصلاح کا اصل ہدف مقصود اسی احساس ذمہ داری کو چکانا اور جھوڑنا اور بروئے کار لانا ہے یہ جاگ جائے تو پھر قسمت جاگ اٹھتی ہے یہ سوتی رہے تو سیرے سے تقدیر انسانی سوئی رہتی ہے اس حص کو جگانے کے لیے کائنات میں بے شمار دلائل و مظاہر کام کرتے ہیں اس کو جگانے کے لیے طبی واقعات اور نفسیاتی حوادث بڑی خدمت سر انجام دیتے ہیں اسی مسافر ازل کو فرض کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے الحام کا حرص بجتا ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے بس جس شخص کے اندر یہ حص کام کرنے لگے کہ میں اپنے بھلے اور برے کا خود مدار ہوں اور خود مجھے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے خود مجھے اپنے دماغ کا اچھے خیالات کا گہوارہ بنانا ہے خود مجھے اپنی روح کو بلیدگی دینی ہے خود مجھے اپنے کردار کو سنوارنا اور اپنی زندگی کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے اسی لیے خدا کی توفیق مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے جو لوگ خدا کی درگاہ کی طرف بڑھنے کا عزم باندھ لیتے ہیں یا باندھ کر چل پڑتے ہیں انہی کو خدا کی طرف سے رابری بھی فراہم کی جاتی ہے یہ احساس ذمہ داری جب زندہ ہوگا تو سیرت میں سیرت بھی ابھرے گی اور جب اس پر اونگ تاری ہوگی ترقی رک جائے گی سو ہمیں ہر آن یہ دیکھنا چاہیے کہ سینے میں دل زندہ ہے یا نہیں اور دل زندہ کب بیدار اور چوکس ہے اور کب وہ اونگنے لگا دل جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا فرض ہے میرا فرض کیا ہے اور میں نے کیا کوتاہی کی لیکن جب وہ مر جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو آدمی ساری توجہ اس پر صرف کرتا ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں